احوال اس جن کا کہ ڈر والوں کے لیے جس کا ودا ہے اس انچی نہر بہتی ہے اس کے میوے ہمیشہ اور اس کا سایہ ڈر والوں کا تو یہ انجام ہے اور کافروں کا انجام آگ